اور اے محبوب تمہارا رب بے پروا ہے رحمت والا اے لوگو وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور جسے چاہے تمہاری جگہ لا دے جیسی تمہیں اوروں کی اولاد سے پیدا کیا